فقر اور گناہوں کا गुनाहों عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وظہب للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کی میل کچیل دور کرتی ہے اور حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے